الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم دوستوں ضرور یہ بات پورے یقین اور دلیل اور قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے کہ دعوت اللہ کے بغیر امت کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے اس مجمع کے اندر بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے آنے کی کارگزاری ہے اس لیے اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر یہ فرمایا ہے کہ تواصل الحق اور تواصل الصبر ان کے ساتھ ساتھ ایمان اور عمل صالحہ ان چار اسباب کو ایک وقت میں ایک ایک مومن اپنے اندر جمع کرے اس کے بغیر امت خسارے سے نہیں نکل سکتی اللہ رب العزت نے اس کو زمانے کی قسم کھا کے فرمایا ہے زمانے کی قسم اس لیے کھائی تاکہ یہ معلوم رہے کہ یہ وظیفہ یہ فریضہ ہر زمانے کے ہر زمانے ہر زمانے میں نجات کا یہی سب یہی ذریعہ ہے یہی وظیفہ ہے اس لیے قسم زمانے کی کھائی ہے ہمارے دلوں میں دعوت اللہ سے تمام کامیابیوں تمام دین کی سرسبزی اور شادابی اس کا یقین ہمارے دلوں میں ہو اگر اس کے یقین میں کوئی ضعف ہے یا محنت کے بارے میں شک ہے تو اس کام پر استقامت نہیں ہو سکتی اور اس کام کا مجاہدہ اور قربانیاں جو مطلوب ہیں ان میں کبھی کمال نہیں پیدا ہوگا جب مجاہدے میں کمال نہیں ہوگا تو جس جوہد پر ہدایت کا وعدہ ہے اس ہدایت میں بھی کمال پیدا نہیں ہوگا اس لیے میرا محترم دوستوں سب سے پہلے یہ بنیاد ٹھوس اور مضبوط ہونی چاہیے کہ دعوت اللہ یہ امت کی نجات کا یقینی سبب ہے چونکہ دعوت کا چھوٹ جانا دعوت کا چھوٹ جانا بیتبار بیعتبار عموم کے بیعتبار عموم کے دعوت کا چھوٹ جانا یہ ہر زمانے میں گمراہی کا سبب بنا ہے کیونکہ جب حق کی طرف دعوت نہیں ہوگی تو امت دو حال سے خالی نہیں ہے یا یہ حق کی طرف دعائی ہوگی اگر حق کی طرف دعائی نہیں ہے تو باطل کی طرف مدرو ہوگی امت دو حال سے خالی نہیں ہے یہ دعائی ہوگی حق کی طرف یا مدرو ہوگی باطل کی طرف جب تک امت میں دعوت باقی رہی اور اس نسبت پر نقل و حرکت باقی رہی اس وقت تک امت نے کسی خوف اور کسی لالچ کی وجہ سے کبھی غیروں کے دین کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے اپنے دین کے کسی ایک عمل کو کسی کے خوف یا لالچ کی وجہ سے کبھی نہیں چھوڑا عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ جب روم میں اپنی جماعت کے ساتھ نکلے ہوئے تھے تو روم کے بادشاہ نسرانی کو یہ خبر ہوئی کہ جماعت آئی ہوئی ہے اور اس میں صحابی ہیں عبداللہ بن حضافہ تو بادشاہ نسرانی تھا اس نے عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ کو قید کرایا اور قید کرا کر اپنے یہاں بلا کر نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیں اگر آپ نصرانی ہو جائیں تو میں آپ کو اپنی آدھی بادشاہت ابھی دینے کو تیار ہوں عبداللہ بن خلاف نے فرمایا کہ تیری پوری بادشاہت اور عرب کی ساری بادشاہتیں مجھے ملیں اور اس کے بدلے میں ایک مرتبہ پلک جھبکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑوں یہ میں نہیں کر سکتا بادشاہ مایوس ہو گیا کہ جب یہ لالچ میں نہیں آ سکتے تو دوسرا راستہ امت کو اس کے دین سے ہٹانے کا وہ راستہ خوف کا ہے لہذا ان کو خوف دلایا جائے بادشاہ نے ان کو سوری پر لٹکوایا اور پھر پھر نسانیت پیش کی انہوں نے پھر انکار کیا بادشاہ نے دیگ میں پانی گرم کرایا ایک مسلمان قیدی کو ان کے سامنے کھولتے ہوئے گرم پانی میں ڈالا پھر ان سے ان کے لیے کہا کہ ان کو پانی میں ڈال دیا جائے یہ رہے بادشاہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کیا گھبرا گئے ہو گرم پانی دیکھ کر اب نسرانی ہو جاؤ فرمایا کہ نہیں میں اس گرم پانی میں ڈالے جانے کی وجہ سے نہیں رو رہا بلکہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے اللہ کے سامنے کہ میں ایک جان اللہ کو پیش کروں میرے پاس میرے جسم کے بالوں کے بقدر جانے ہوتی میں ایک ایک کر کے اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں میں اپنی جان کو عزیز ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا میں اپنی جان کو حقیر سمجھ رہا ہوں اللہ کے سامنے پیش کیے جانے کے اعتبار سے میرے محترم دوست بزرگ عزیز ہو امت کے اندر سے اپنے دین کو لے کر بے دینی کا مقابل بننا اور تمام ادیان باطلہ کی دعوت کو ٹھکرا کرنا بلکہ اس کا مقابلہ کرنا اس کی استعداد صلاحیت امت میں سے جب ختم ہوئی ہے جب امت نے دعوت اد اللہ کو چھوڑ دیا اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دل سے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کام کے بغیر نہ امت کی نجات ہے نہ دین کی حیات ہے چونکہ علماء نے دعوت اللہ کے چھوٹ جانے کو گمراہی کا سبب قرار دیا ہے ایک مثال کے طور پر ارض کرتا ہوں چونکہ ہم قرآن میں تدبر غور نہیں کرتے اس اعتبار سے بلکہ میرے محترم دوستوں میں تو یاد کرتا ہوں کہ اب ہم صحابہ کرام کی نقل و حرکت کے موضوع اور مقصد کو بالکل بھول چکے ہیں جتنی نقل و حرکت کے فضائل تھے ان تمام فضائل کو ایک وقتی عارض پر محمول کر کے ان تمام فضائل کا صحابہ کرام کی نقل و حرکت کے واقعات کا دعوت اللہ سے تعلق ہی ختم کر دیا یہ سب سے بڑی غلطی اور چوک یہ ہوئی کہ دعوت اللہ صحابہ کرام کی نقل و حرکت کے سارے فضائل اور سارے واقعات انہیں ایک وقتی عارض پر محمول کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تمام فضائل تو اس زمانے کے ان عوارض کے لیے ہیں جو پیش آئے ہیں جب کبھی عارض پیش آئے گا اس وقت ان فضائل کو بیان کیا جائے گا حالانکہ قرآن آیات اور احادیث جتنی بھی ہیں اللہ کے دین کی محنت کے فضائل وہ تمام کے تمام جوہد کے فضائل ہیں جوہد جوہد شامل ہے تمام دین کے تقاضوں کو جوہد شامل ہے تمام دین کے تقاضوں کو اگر جان دینا کا بھی تقاضا آ جائے دین کے لیے تو وہ تقاضا بھی جوہد میں شامل ہے اور اس تقاضے کو پورا کرنے کی استعداد اور جان پیش کرنے کی استعداد وہ بھی دعوت کی اللہ کے بغیر پیدا نہیں ہوتی اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں بہت دھیان سے اور بہت یعنی توجہ سے بات اس طرح سنو کہ کسی فیصلہ کن مرحلے تک ہم پہنچے صرف تقاض ہو جانا کافی نہیں ہے رہبری اس کے لیے ہوتی ہے جو راستے پر چلنا چاہے ہمیں اپنے دل کی گہرائیوں سے اس بات کو یقین کرنا چاہیے کہ دعوت کا چھوٹ جانا امت کے ارتداد ارتداد معاشرتی ارتداد پھر ذہنی ارتداد پھر قلبی ارتداد ان تینوں ارتداد کے مراحل کا جو سب سے پہلا سبب ہے وہ دعوت کا چھوٹ جانا ہے علماء نے اس میں بیان کیا ہے موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا جو موسا علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کتاب دینے اور چالیس تیس رات کا وعدہ فرمایا موسا علیہ السلام نے چالیس راتیں پوری کی اس واقعے کو دھیان سے سنو اور اصل مشکل یہ ہے کہ جو چیز رواج میں ہے اس کے لیے استمبا استدلال آسان ہے جو چیز امت کے عموم میں سے ختم ہو چکی ہے اس کے لیے استدلال اور استمباد مشکل ہو گیا بلکہ اس کو غلط تعویل سمجھا جانے لگا اس کو غلط تعویل سمجھا جانے لگا بلکہ اس سے بلکہ سے آگے یاد کروں کہ اس کو اپنے کام کو ثابت کرنے کا ذریعہ سمجھا گیا کہ اس سے اپنا کام ثابت کرنا چاہتے ہیں حالانکہ میرے بزرگ دوستوں یہ کام نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے نہ کسی جماعت یا کسی فرقے کا ہے اس میں خدا کی قسم کوئی شک نہیں کہ یہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کا کام ہے جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے بلکہ اکثر انبیاء علیہ السلام مسلمانوں کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے بھیجے گئے بہت غور کرنا پڑے گا تاکہ دعوت پر بصیرت اور یقین یہ یقین ہمیں اس کام میں چلا لے ابھی تو ہم اعمال دعوت اس کام سے متعلق ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ میرا تعلق فکر تبلیغ کے جماعت سے ہے اس لیے مجھے پانچ کام کرنی ہے ہم دل سے اس بات کا یقین رکھیں کہ اس محنت کا چھوٹ جانا یہ گمراہی کا سبب ہے اس لیے علیہ السلام کے واقعے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر کوئی ذمہ داری دو آدمیوں پر بھی ڈالی گئی ہے اس میں سے ایک کچھ وقت کے لیے اس ذمہ داری سے خلوت اور عزلت میں چلا جائے حالانکہ ایک موجود ہے لیکن اس غیبت کا اور دعوت اللہ میں تسلسل کے چھوٹ جانے کا کیا نقصان ہوگا اس نقصان کا اندازہ وہ نہیں کر سکتے جن کے سامنے پچھلی قوموں کی گمراہی کے اسباب نہ ہوں جن کے سامنے پچھلی قوموں کی گمراہی کے اسباب نہ ہوں وہ کبھی اندازہ نہیں کر سکتے اور کبھی احاطہ نہیں کر سکتے ان اسباب کا جو گمراہی کے اسباب ہیں دیکھو میری بات ذرا سی مشکل پڑے گی مگر بہت توجہ دھیان کے ساتھ سنو خال صاحب نے لکھا ہے تفصیل مظہری میں کہ نبیوں کی دو ذمہ داریاں ہوتی تھیں ایک ذمہ داری اللہ کی ذات کے ساتھ گہرا تعلق ایک ذمہ داری اللہ کی مخلوق کے ساتھ اختلاط اور ان کے درمیان رہ کر ان کو اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرنا ایسا نے لکھا ہے کہ یہ دونوں ذمہ داریاں برابر کی وقت چاہتی تھی کہ دونوں کو وقت دو کہ اللہ کے تعلق سے قوم کا تزکیہ اور قوم کے تعلق سے اللہ کے احکامات کی تبلیغ اگر ان دونوں کاموں میں سے کسی ایک میں بھی کمی آئی اور کمی آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسری چیز کی طرف میران زیادہ ہو جائے میرے محترم دوستو اس کام میں لگنے کے بعد اگر زندگی میں دین آ گیا تو وہی سمجھے گا کہ تبلیغ میں دین سیکھنے کے لیے لگایا تھا وہ دین آ گیا ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے دعوت کے بقدر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق میں آگے بڑھتا رہے گا ایسا فرماتے تھے سب سے زیادہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والا عمل وہ دعوت اللہ ہے جتنی تیز رفتاری سے اللہ کی طرف دعوت کے ذریعے چلا جا سکتا ہے اتنی تیز رفتاری سے کسی عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ جوہد سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے لیکن مشکل وہی ہے کہ میں عرض کر چکا کہ ہم نے جوہد کو ایک عارض کے ایک عارض پر محمول کر کے چھوڑا ہوا ہے یہ یعنی نہیں میں حل کروں کہ جہاد ایک انتہائی جامع اور ایک ایسا شامل لفظ ہے جو دین کی ساری محنتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اس کے معنی کو محدود کر دینا امت کی اکثریت کو دین کی محنت سے غافل کر دینا ہے تو حل کرا تھا کہ ایک تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان دونوں ذمہ داریوں کو برابر کا وقت دینا اور برابر لے کر چلنا یہ ہر نبی کی ذمہ داری تھی اب وہ ذمہ داری ہر ایمان والے کی ہے وہ ذمہ داری ہر ایمان والے کی ہے کہ ایک اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ایک اس کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ چنا موسا علیہ السلام سے جب اللہ رب العزت نے کتاب دینے کا وعدہ فرمایا تو موسا علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کے شوق اور جذبے میں قوم کو پیچھے چھوڑ کر تنہا آگے بڑھے اللہ نے پوچھا لگا ان قومی یا موسا کہ موسا تمہیں قوم کے بارے میں کس نے جلدی میں ڈال دیا قوم کہاں ہے عرض کیا ہوں ملائے اعلیٰ سے کہ قوم پیچھے ہے وہ عجل دے کا رب کر با لکھا اور اے رب میں آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کی خوشنگی حاصل کرنے کے لیے میں نے جلدی کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنا قد فتنا قومك من بعدك رہ السامري کہ موسا تمہارے پیچھے ہم نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری جو فاسق تھا اس نے بچڑا بنا کر اس نے بچڑا بنا کر قوم کو گمراہ کر دیا ہم تو سب نہیں سمجھتے ہیں کہ بچڑا زمانے میں بچڑا ہوتا تھا سمجھتے تھے ہر زمانے کا بچڑا الگ ہے اور یہ بچڑا بھی وہ تھا جو فرعون سے بنی اسرائیل نے ایک شادی میں سونا مستعار اس سے لیا ہوا تھا جو اس کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے پاس رہ گیا جتنے باطل قسم کے قرضے اور مستعار چیزیں ہیں یہ اپنے اندر گمراہی اور ظلمتیں لیے ہوئے ہیں اپنے اندر گمراہی اور ظلمتیں لیے ہوئے ہیں سامری نے وہ سارا سونا جو فرعون سے بنی اسرائیل نے مستعار لیا تھا وہ سارا سونا سامری نے جمع کیا اور اس کا بچڑا بنا کر یہ کہا کہ اب اس کی عبادت کرو کیونکہ موسا علیہ السلام وہ تو جا کر بھول گئے ہیں یعنی غور کرنے کی بات ہے کہ موسا علیہ السلام کو فنسیہ کا مرجع موسا علیہ السلام کو بیان کیا کہ موسا تو جا کر بھول گئے ہیں سامری تو پہلے بھولا ہوا تھا وہ تو فاسق تھا اس کا بھولنا اس کا یاد آنا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ موسا تو جا کر بھول گئے ہیں لہٰذا اس کی عبادت کرو تو قائصہ نے لکھا ہے کہ اس چالیس رات علیہ السلام کی خلوت اور اس چالیس رات کی عزلت میں چھ لاکھ بنی اسرائیل کی تعداد تھی صرف چالیس دن کے عرصے میں جسے علیہ السلام تنہا عبادت اور روزے کے ساتھ اللہ کی جناب میں رہے اس صرف چالیس دن کے عرصے میں پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار بنی اسرائیل یہ جمع ہوئے بشری کی عبادت پر پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار قائص نے تعداد لکھی ہے کہ پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار یہ جمع ہوئے بشری کی عبادت پر صرف بارہ ہزار تھے جو ہدایت پر رہے صرف بارہ ہزار ان پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب تک موسا واپس نہیں آئیں گے ہم بچڑے کی عبادت پر جمے رہیں گے نہ نب رہا علیہ آ یہاں کا احسا نے میں لکھا ہے فعنا قد فتنا میں جو فا ہے یہ فائد سببیہ ہے جو آزمائش اور گمراہی کا سبب بتا رہی ہے دیکھو اس سارے واقعے سے آئی صاحب نے پورا واقعہ لکھ کر یہ فرمایا کہ ندیوں کی دو ذمہ داریاں ہوتی تھی ایک اللہ کی ذات کے ساتھ تنہا ہو جانا اور برابر کا وقت اللہ کی مخلوق کو دینا اس لیے میرے مختلف دو عزیزوں واقعات بہت ہیں مجھے تو آج یہ کرنا ہے کہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ کم سے کم وہ طبقہ جو کام میں چل رہا ہے وہ اس یقین اور بصیرت کے ساتھ چلے کہ جو محنت ہم کر رہے ہیں یہ کوئی خیالی اور وقتی بات نہیں ہے بلکہ سارے دین کا قیام اور ایمان کی تقویت یہ دعوت اللہ پر موقوف موقف ہے دل میں اس کا یقین ہو دیکھو اسامہ کی جماعت روانہ ہوئی مدینہ منورہ سے جتنے مرتدین تھے وہی جماعت کو دیکھ کر ہی اسلام میں داخل ہو گئے کہ اگر مدینہ سے اسلام ختم ہو چکا ہوتا تو اتنی بڑی جماعت مدینہ منورہ سے نہ آتی جہاں جہاں اسامہ کی جماعت گزرتی گئی وہاں کے مرتدین اسلام میں داخل ہوتے گئے اس لیے میرا دوست بزرگ عزیزوں اس محنت پر اس یقین اور بصیرت کی اب شدید ضرورت ہے کیونکہ اگر یہ یقین نہ ہوا اگر یہ یقین نہ ہوا تو ہم اس کام کو کرتے ہوئے اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے کوئی دوسرا راستہ سوچیں گے ہمیں دل سے یقین ہونا چاہیے کہ قدیم دستور چلا آ رہا ہے قدیم دستور چلا آ رہا ہے کہ عید اللہ تربیت تزکیہ ہدایت اور اصلاح کے لیے کافی ہی نہیں بلکہ ضامن ہے کیونکہ یہ اعمال نبوت ہے اور اعمال نبوت اعمال نبوت ہدایت کی ضمانت لیے ہوئے ہیں اعمال اعمال دعوت اعمال نبوت ہیں جو ہدایت کی ضمانت لیے ہوئے ہیں ورنہ اعمال دعوت کے استخفاف اس کا ہلکا پن یہی ان اعمال کے اندر غفلت اور سستی کرائے گا اعمال دعوت اعمال نبوت ہیں جو ہدایت کی ضمانت لیے ہوئے ہیں بلکہ ان اعمال کے اندر قلوب کو پلٹنے کی تاثیر اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر جاذبیت رکھی ہے کہ جب دعوت کا وجود ہوگا جب دعوت کا وجود ہوگا تو جن کے مقدر میں اللہ نے خیر رکھی ہے وہ اس ہدایت کی طرف باوجود نفرت کرنے کے باوجود اعراض کرنے کے وہ اس وہ اس کام کی طرف کھچ کر آئیں گے علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث کی خبر سنی تو وہ آپ کی دہشت سے نفرت کر کے روم چلے گئے روم جا کر یہ خیال آیا کہ میں کیوں یہاں آیا روایت میں ہے کہ ان کو اپنا روم جانا آپ کی بحثت سے بھی زیادہ برا لگا چنا جو واپس آئے کہ مجھے ان کی بات سننی چاہیے ان کی بات اچھی ہوئی تو قبول کروں گا اور اگر بات ان کی بات غلط ہے تو قبول نہیں کروں گا سننے میں کیا حرج ہے مجھے آج یہ کرنا ہے کہ امت میں دین سے کتنا بھی اعراض ہو جتنی دعوت اللہ کی نسبت پر امت میں نقل و حرکت عام ہوگی اللہ رب عزت اس محنت کو یعنی امت کے خیر کی طرف پلٹنے کا ذریعہ بنا لیں گے اور یہ ذریعہ اللہ نے بنایا ہوا ہے لیکن میرے محترم دوستو اس کام پر استقامت کے کے کچھ اسباب ہیں کہ سب سے بڑا سبب یہ ہے اس محنت کو اپنی ذات اور اپنی اپنی اصلاح کے لیے کیا جائے میں آپ کو یہ یعنی واقعے کے طور پر عرض کروں کہ امت نے یہ کام کی چھوڑا کہ امت نے یہ کام اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کام کو محض دوسروں کی اصلاح کے لیے سمجھا جتنی صحابہ کرام کی جماعتیں آدر روانہ فرمائی یا خلاف راشدین نے ان سب کی ہدایات پر غور کرو تو جتنی ہدایات ان کو دی گئی ہیں جن کو بھیجا جا رہا ہے لوگوں کے لیے جن کے لیے بھیجا جا رہا ہے ان کے لیے ہدایات کم ملیں گی جن کو بھیجا جا رہا ہے ان کے لیے ہدایات زیادہ ہیں کہ تم میں یہ صفات ہو تم میں یہ تقوا ہو تم میں یہ اعمال ہو تم میں یہ امانت داری ہو اس کا تو کہیں یعنی تصور بھی نہیں ہے کہ انہیں محض دوسروں کے لیے بھر کر بھیج دیا گیا ہو اور ان کی اپنی ذات کے لیے کوئی ہدایت نہ ہو امت میں دعوت اللہ اس لیے چھوڑ دی کہ امن معروف اور نہ منکر کر جو امت کی نجات کا جو امت کی نجات کا یعنی شرطیہ سبب ہے قرآن میں یہ دونوں کام نے اس لیے چھوڑ دیے ہیں کہ ان دونوں کاموں کو محض دوسروں کی اصلاح کے لیے سمجھا گیا میرے محترم دوستوں بزرگ عزیزوں بلائی کا حکم کرنا بلائی سے روکنا یہ جو دعوت عین دعوت ہے اور یہ اصل اپنی ذات کے لیے ہے علماء نے لکھا ہے کہ انذار یعنی اللہ کے اعزاز سے ڈرانا یہ خود ڈرانے والے کے لیے ہے اس لیے فرمایا ہے سلاؤن علیہ تنظیم دعوت یعنی اللہ کا عذاب سے ڈرانا یہ ان لوگوں کے حق میں بے فائدہ ہے جو ایمان نہیں لائیں گے لیکن یہ محنت خود محنت کرنے والوں کے حق میں مفید ہے اس لیے فرمایا سواون علیہ کے بے فائدہ ان کے حق میں ہے یہ بھی فرمایا سواون علی کا کہ نبی جی آپ کے حق میں بے فائدہ ہے اس لیے قیامت وہ علیہ السلام جن کا ان کی قوم میں سے ایک نے بھی تباہ نہیں کیا وہ بھی قیامت میں وہ قیامت میں تنہا ہوں گے ان کے میں سے کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوگا لیکن ان کو ان کی محنت کا پورا اجر اور جو درجہ نبیوں کا اللہ کے یہاں ہے وہ درجہ ان نبیوں کا بھی ہے جن کا ان کے میں سے کسی نے اتباع نہیں کیا یہ بات ہم اتنا میں کر رہا ہوں سمجھ کے چلیں کہ یہ محنت اصل اپنی ذات کے لیے ہے ورنہ امت میں دعوت کا تصور محض غیر مسلموں کو دعوت دینا ہے چنانچہ اب بھی پڑھے لکھے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نبیوں کو تو دعوت کے لیے غیروں کی طرح بھیجا گیا تھا آپ ایمان والوں میں محنت کر رہے حیرت کی بات ہے کہ وہ محنت جو موسا علیہ السلام نے فرعون پر کی انتہائی مختصر اس کو تو دعوت سمجھ لیا اور وہ محنت جو موسا علیہ السلام نے کی ہے بنی اسرائیل پر کہ ان تقوا آ رہے ان میں زہد رہے ان میں اللہ کا تعلق آ رہے ان میں اللہ کے عوامر کا انتصال اور اللہ کے عوامر کی کی, کی, کی اس کی پابندی آ رہے یہ سب چھوڑ دیا اس کو دعوت نہ سمجھا یہ یعنی عجیب بات ہے کہ وہ دعوت جو فرعون کے لیے انتہائی مختصر اللہ کا اعلان تز کا کہ پاک ہونا چاہتے ہو اتنی دعوت فرعون کو اور وہ ساری محنت جس محنت سے وہ نتائج سامنے آئے کہ جس سے کی وجہ سے اللہ نے فرعون کو پکڑا کیونکہ فرعون کا غرق ہونا بنی اسرائیل کے صبر و تقوی اور اس کی طرف سے آنے والی ادیتوں کے باوجود اپنے دین پر جمنا تھا کہ اللہ نے سارے راج اپنے پورے کیا بنی اسرائیل کے لیے ان کے صبر کی وجہ سے متمت کلیمت رب کر خوشنا اللہ بنی اسرائیل بھی صبر ہوں میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کا ذہن میں یہ ہے دعوت کی دعوت وغیرہ کے لیے تھی میرے محترم دوست بزرگ عزیزوں امت نے اس دعوت کو اس لیے چھوڑا کہ اس کو محض دوسروں کے لیے سمجھا اور اس پر یہ کہا کہ اب دین کی اشاعت کے اسباب اور اس کی مادی اس کے مادی آلات اور شکلیں بہت ہو گئی ہیں لہذا آپ پھرنے کی ضرورت نہیں ہے دعوت پہنچ چکی ہے پہنچ رہی ہے آپ بھی بیٹھے بیٹھے اپنا پیغام دنیا کے جس کونے میں جس شخص کو پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں میرے محترم دوست بزرگ عزیزوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے زمانے میں بادشاہوں کو بھی جو دعوت دی ہے وہ خط صرف بطور دلیل اور بطور ثبوت کے تھا ورنہ آپ کے خطوط کو بھی آپ کی جماعتیں لے کر گئی ہیں دعوت دی ہے دعوت دی ہے کہ دعوت کے لیے جماعت کو بھیجا ہے یہ جماعت کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے کس کام کے لیے جا رہی ہے یہ بادشاہ کے لیے ختم لکھ دیا دیکھو مجھے یہ کرنا ہے کہ اس نقل حرکت کو اگر صحابہ کرام کی نقل و حرکت یقین کرتے ہوئے اور ان تمام نقل و حرکت کے واقعات اور ان کے فضائل کو اس وقت مد نظر رکھتے ہوئے اگر نہ چلے تو وہ تمام وعدے اور ہدایت جو ان کے لیے ہوا ہے وہ تمام وعدے نصرتیں برکتیں وہ ہدایت وہ تربیت جو صحابہ کی ہوئی ہے وہ ہم اس زمانے میں اس محنت کے ذریعے نہیں پا سکتے جب تک ہم اس محنت کو وہ محنت یقین کر کے اور ان کی نقل و حرکت کے فضائل ان کی نقل حرکت پر جو وعدے اور نصرتیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں ان ساری نصرتوں کو ان ساری نصرتوں کو صحابہ کی نصرتوں سے دس گنا زیادہ یقین کرتے ہوئے جیسا فرمایا ہوا کن صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعد والوں کی مدد ایک مومن کی دس صحابہ کے بقدر اور ایک مومن کو اجر پچاس صحابہ کے بقدر اگر ہم اس زمانے میں ان سارے واقعات کا استحصار اور ان کا سامنے کرنا چلے تو جو کچھ اس محنت پر اس زمانے میں ہوا ہے وہ مدد نصرتیں وہ ہدایتیں اور اس محنت سے وہ تربیت کیونکہ میرے محترم دوستوں تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے مربع حقیق اللہ کی ذات ہے ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف اپنی تربیت کے لیے بلا رہے ہیں اللہ کا دستور ہے یہ کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اللہ رب العزت اس کو دوسروں سے پہلے نوازتا ہے یہ اللہ کا دستور ہے تو یہ تو صاف بات ہے تاکید کے ساتھ ہے فینا من ہم کہ ہم سے وہ مراد ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے جوہد مشغول ہیں میں ان کو ان سے پہلے ہدایت دوں گا جن کو یہ میری طرف بلا رہے ہیں نہیں بلانے والوں کو ان سے پہلے ہدایت ان سے پہلے ہدایت دوں گا جن کو یہ میری طرف بلا رہے ہیں اس لیے میرے محترم دوستوں دعوت ہے اصل اپنی ذات کے لیے تو اس کا تصور امت میں یہ ہو گیا کہ یہ تو غیروں کے لیے ہے پھر سب سے پہلی دعوت اس کو میں نے عرض کیا کہ وہاں لیا سفر تھے کہ میں اگر اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا دعوت کا پہلا قدم ساری شریعت اور سارے دین کا مدار اور ساری اطاعت کا مدار جس یقین پر ہے اس یقین کی محنت یہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مقدم چیز ہے اگر ہم نے یہ سوچ کر کہ ہم تو ہیں ایمان والے ہمیں ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سوچ کر اگر دعوت ایمان دعوت ایمان کو چھوڑ دیا گیا تو اس سے امت کے اندر سے اللہ کے عوامل پر چلنے کی استعداد ختم ہو جائے گی اس لیے میرے محترم دوستوں سب سے پہلا کام جو ہمیں سمجھنا ہے دعوت میں وہ دعوت ایمان کو اپنے لیے اور اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے سب سے پہلے اس کو سمجھنا ہے کہ ایمان کی دعوت کس کے لیے ہے کہ خود مومن کے لیے یا منو آ مینو ایمان والو تم ایمان لاؤ دعوت ایمان مومن کے لیے ایمان والو تم ایمان لاؤ اور میں تصویر کی ہے ایمان والو مسلمان بنو دعوت ایمان خود مومن کے لیے مزا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام جن کا ایمان قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ ہے کہ یہ حکم ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ آمین کما الناس ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام لائے ہیں کیونکہ وہ ایمان نمونہ ہے ایسے صحابہ جن کا ایمان نمونہ ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے ان کو حکم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں اس ایمان کی کمزوری کے ساتھ یہ کہنا کہ دعوت ایمان ہم سے متعلق نہیں ہے جو وہ صحابہ جن کا ایمان نمونہ ہے قیامت تک کے لیے ان کو حکم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کریں چنانچہ آج کے نے کہ یا رسول اللہ اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں آپ نے فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ عزیز دوستوں بزرگوں دیکھو بھائی یہ کلم لا الہ الا اللہ اس کلمے کو اس کے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے تذکروں میں لانا یہ اس کلمے کی دعوت ہے یہ کلمہ بے شک ذکر میں کسی درجہ ہے لیکن صبح سے شام تک ہماری بول چال ہمارے دعوے ہمارا اللہ کے غیر کو سامنے رکھ کر چلنا اس سب کے اعتبار سے یہ کلم اللہ ہمارے تذکروں میں سے نکلا ہوا ہے اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کلم الا اللہ کو بے اعتبار مفہوم کے اس کلم کو دعوت میں لاؤ صاحب اکرام کا معمول تھا کہ آؤ بیٹھو ایمان لانے آؤ کچھ دیر کے لیے اپنا پر ایمان لے آئیں بعض میں جبل جب رضی اللہ عنہما ان کا معمول تھا کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لاتے تھے بٹھاتے تھے کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ ہم سب ایمان والے ہیں پھر بھی یہ کہتا بن رواح کہ آؤ ایمان لائیں یعنی کتنا واضح کتنی واضح بات ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں پھر بھی یہ کہتا کہ آؤ ایمان لائیں ایمان لا چکے ہم تو کون سا ایمان لانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ کے اس عمل کی تعریف فرمائی اور یہ فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ وہ حلقے قائم کرنا چاہتا ہے کہ جن حلقوں پر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں دیکھو میں تو یہ بات عرض کروں ہماری روزانہ کی محنت سے اس کرم الہ الا اللہ کی دعوت کا روزانہ کی محنت سے اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کا مسجد کے ساتھ کیا تعلق ہے سب سے پہلا تعلق اس کلمے کے ساتھ مسجد کی محنت کا تعلق یہ ہے کہ گشتوں کے ذریعے سے لوگوں کو تمام مادی شکلوں سے حکومتوں میں سے زراعتوں میں سے ملازمتوں میں سے ان کی تجارتوں میں سے ان کے سرمایہ داری کے نقشوں میں سے ان کے گھروں کے غفلت اور گناہوں کے ماحول میں سے نکال نکال کر انہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جائے یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے کہ آؤ مسجد میں اور ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر غیر کی باتوں کو سنو کیونکہ جب تک اس ماحول سے نکل کر ایمان کے مجلس نہیں آئیں گے اس وقت تک غیب کا یقین نہیں پیدا ہوگا صحابہ کرام کے مجلسوں میں غیر کا تذکرے ہوا کرتے تھے ہمارے یہاں صبح سے شام تک تمام مادی نقشوں کے اور مشاہدات کے تجربات کے اور مصنوعات کے ان کے تذکرے ہیں غیب کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ہم جانتے ہیں جنت ہے جہنم ہے قبر کا عذاب ہے میرے دوست عزیزوں معلومات کو یقین نہیں کہتے معلومات کو یقین نہیں کہتے سماتے تھے قبر میں زبان یقین پر چلے گی معلومات پر نہیں چلے گی وہ معلومات کا کوئی تاثر نہیں ہے تاثر یقین کا ہے تاثر یقین کا ہے معلومات کا کوئی تاثر نہیں ہے ہم جنت اور دوزخ سے گویا گزر چکے خبر ہے ہاں جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے معلوم ہے کہ نہیں جتنا غیر میں ہے وہ معلوم کے لیے نہیں ہے وہ یقین کے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں فرمایا وقودها الناس والحجارة کیا جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ جہنم کے پتھر اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ حجارت دنیا آج ہمارا کہ نہیں جہنم کا ایک پتھر دنیا کے سارے پہاڑوں سے بڑا ہے دیکھو میں عرض کرتا ہوں یہ ہم نے تو سنا بطور معلومات کے کیا بات معلوم کی معلوم ہو گئی لیکن صحابی اس کو سنا بطور یقین کے میں نے عرض کیا کہ یقین کا تاثر ہوتا ہے معلومات کا کوئی تاثر نہیں ہوتا معلومات کا کوئی تاثر نہیں ہوتا وہ تو جس چیز کی جس چیز کا یقین ہے اس کی معلومات کا تاثر ہوگا جس چیز کا یقین نہیں ہے اس کے علم کا کوئی تاثر نہیں ہوگا صحابی اتنا سنتے بے ہوش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا سینے میں حرکت کی آپ نے فرمایا پڑھ لو حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بل مقابل تانگا اسٹینڈ مین روڈ پیر راول پنڈی وہ تو جس چیز کی جس چیز کا یقین ہے اس کی معلومات کا تاثر ہوگا جس چیز کا یقین نہیں ہے اس کے علم کا کوئی تاثر نہیں ہوگا صحابی کا سنتے بے ہوش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا سینے میں حرکت تھی آپ نے فرمایا بڑے میاں کلمہ پڑھ لو بڑے میاں نے کلمہ پڑھا اور وہیں بڑے میاں کی وفات ہو گئی آج کہ یہ جنت میں داخل ہو گئے صاحب سے کہ رسول اللہ یہ انہی کی خاصیت ہے یا یہ ہم سب کے لیے ہے آپ نے فرمایا نہیں یہ سب کے لیے ہے جو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرے اور اللہ کے سامنے حاضر کا خوف کرے یہ وعدہ اس کے لیے ہے ظاہر کرے خواب مقامی وقاف وعید میرے محترم دوستوں اصل میں ایک ماحول مسجد میں اجتماعی حلقوں کا اور دعوت کا قائم کرنا مقصود ہے ہماری طبیعتیں گھروں پر کارخانوں پر دکانوں پر بات کرنے کی بنتی جا رہی ہیں اصل میں دعوت کے ذریعے ہر ایمان والے کو اس کے ماحول سے نکال کر ایمان کے یقین کے ماحول میں لانا یہ مقصود ہے بے شک جو شخص عذر کرے آنے سے اس وقت مسجد میں ہم کہیں کہ اچھا اگر آپ اس وقت نہیں آ سکتے تو یہ موٹی موٹی چند باتیں ہیں اور آپ بتائیے پھر میں سکھوں کو کون سبق دیں گے میں کہتا چلوں ساتھ کے ساتھ وہاں صاف تھے لوگوں کے اسباب ان کے اشغال ترک کرانا مقصود نہیں ہے یہ چیز خلاف عقل خلاف فطرت اور خلاف سنت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ طے کیا ہوا تھا کہ آج تو مسیح مدعی میں ہوگا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے اور میں بازار میں ہوں گا کل کو میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہوں گا تو بازار میں ہوگا دونوں نے آپس میں باری طے کی ہوئی تھی لوگوں کے اشغال کا ترک کرانا مقصود نہیں ہے اللہ کے ذریعے ہر ایمان والے کو اس کے ماحول سے نکال کر میں لانا چاہتے ہیں نقد اپنے ماحول میں لے آنا بہتر ہے اگر اسے پانی سے عذر کرے تو اس کی سہولت اور اس کی فراغت پر چھوڑ دو کہ پھر تم مسجد کو کون سا وقت دو گے تاکہ ہر ایمان والا اس محنت میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو شریک کرنے کی گنجائش پاوے ایسا فرماتے تھے قیودات سے چیز پھیکی پڑ جاتی ہے امت کو محنت کا خوب موقع دو یہ پہلا کام ہے کہ ہم گشتوں کے ذریعے ہر ایمان والے کو غفلت کے اور اللہ کے غیر کے تذکروں کے ماحول سے نکال کر ایمان کی مجلسوں میں لانا چاہتے ہیں ایمان کی مجلسوں میں کیا کریں ایمان کی مجلسوں میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ غیر کے تذکرے کرو جتنا یقین کا فساد اور یقین کا دورہ اس وقت ہے خدا کی قسم وہ سب کا سب مادی نقشہ کے تذکروں اور حکومت کی بڑائی اور اللہ کے غیر کے تذکروں کی وجہ سے ہے سب سے پہلے ہم غیب کے تذکروں پر غیب کے تذکروں کے حلقوں پر امت کو جمع کریں یہ ہمارے گشت کا بنیادی مقصد ہے ایمان کی مجلسوں میں غیب کے تذکرے کرو اس سے یقین تمام مادی شکلوں سے غیب کی طرف پھرے گا کیونکہ میرے محترم دوستوں ایمان بالغیب ہی اصل ہے پہلے میں نے لکھا ہے جس چیز کی تصدیق مشاہدے کی بنیاد پر کی جا رہے اس کو ایمان نہیں کہتے کہ ایمان بالغیب اصل ہے اس لیے ہم غیب کے تذکرے کریں ایمان کی مجلسوں میں تاکہ مسجد سے نکلیں پھر غیب کے تذکروں کو لے کر ان غیب کا تذکرے لے کر جب نکلیں گے مسجد سے جہاں جہاں ہم جائیں گے وہاں ہماری دعوت ان تمام مادی نقشوں کے خلاف ہوگی جن مادی نشوں کا یقین لے کر امت دین سے اور عبادات سے اور دین کی دین کے ہر شعبے سے امت غافل ہے اور اللہ کے عوامل پر چلنا اسی خاصی یقین کی وجہ سے مشکل ہو رہا ہے ہم ان تمام نقشوں میں غیب کی دعوت کو لے کر نکلیں گے میرے مختلف دوستوں میروازیزوں ایمان بالغیب اصل ہے ایمان کسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں کہ جو خبر نبی دے رہے ہیں وہ حق ہے جو اس کا یقین کرے وہ مومن ہے جو اس کا انکار کرے وہ مومن نہیں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جو خبر نبی دیں گے وہ ظاہر کے خلاف ہوگی جو خبر نبی دیں گے وہ ظاہر کے خلاف ہوگی اور ظاہر کے بھی خلاف ہوگی عقل کے بھی خلاف ہوگی کیونکہ عقل ہوتی ہے ظاہر کتابیں مخلوق مخلوق کتابیں ہے عقل ہوگی ظاہر کتابیں اور نبی کی خبر ہوگی عقل کے خلاف امتحان یہی ہے کہ کون نبی کی خبر کو عقل سے مانتا ہے اور کون نبی کی خبر کو یقین سے مانتا ہے اس لیے اللہ رب العزت نبی کے ساتھ ظاہر کے خلاف کرتے ہیں سارا معراج کا قصہ آپ کا سفر یہ بالکل ظاہر کے خلاف ہے آپ نے صبح اٹھ کر خبر کی لوگوں کو تو کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے یہ کہہ کر کہ اس بات کا ہم یقین نہیں کریں گے کیونکہ یہ بات ظاہر کے خلاف ہے میرے محترم دوست جو اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے معجزات ہیں ان سب کا یقین کرنا یہ نبی پر ایمان لانے کے لیے شرط ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات کہ غیب کے تذکرے ہے کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان سکھلا کر پھر ان سے ایمان کا امتحان بھی لیا کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا فرمایا گھوڑا کتنے کا ہے اس نے کہا جی اتنے کا ہے فرمایا کہ ہم نے گھوڑا لے لیا ہے آؤ ہم اس کی قیمت دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے گھوڑے والا آپ کے پیچھے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا خرید چکے کسی نے کہا کہ گھوڑا بیچو گے کہاں بیچوں گا آپ نے فرمایا کہ میں خرید چکا ہوں اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں بیچا آپ ہمارا میرا تمہارا معاملہ ہو چکا ہے اس نے کہا نہیں خدا کی قسم میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں دونوں کے درمیان بات شروع ہوئی گھوڑے والا کہتا تھا کہ اگر اگر آپ نے خریدا ہے مجھ سے تو اس پر گواہ لائیے کوئی اور گواہ کوئی نہیں تھا صرف دو کے درمیان بات ہوئی آج صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دیہاتی گھوڑے والا تھوڑی دیر کے بعد حج خزانہ نے ثابت رضی اللہ عن وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ دیہاتی کہتا ہے کبا گواہ لاؤ یا آگے بڑھے اور گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا تھا آپ نے فرمایا کہ خزرما تم نے کیسے گواہی دے دی تم تو ہمارے ساتھ تھے نہیں یہ امتحان ہے یہ ہے امتحان ایمان کا کہ تمہیں ہمارے کہنے پر کتنا یقین ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجھے نہیں خبر میں نہیں جانتا تو کفر کے لیے نبی کی بات میں شک کر لینا کافی ہے کفر کے لیے نبی کی بات نبی کی بات کو یقین نہ کرنا کافی ہے ایمان ایمان بغیر اسی کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو تم نے نبی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا وہ جس بات کی خبر دے رہے ہیں اس کو اپنے اپنی نظر اور اپنے معائنے سے زیادہ یقینی مانو چنانچہ اب خدا نے گواہی دی آج نہ خدا نے کیسے گواہی دے دی تم ہمارے ساتھ نہیں تھے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمولی گھوڑا اس کے بارے میں آپ مجھ سے گواہی چاہ رہے ہیں آپ نے ہمیں جنت کی دوزخ کی قبر کی حشر کی ملائکہ کی عرش کی کرسی تک کی خبریں دی ہیں آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا ہے ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا ہم ان تمام چیزوں کا یقین کرتے ہیں محض آپ کے کہنے کی وجہ سے جو ذات اتنی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں غلط نہ کہے وہ ایک گھوڑے کے بارے میں کیا جھوٹ بولے گی میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خرید لیا تھا صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے آپ نے سنایا کہ آج کے بعد خزینہ جس بات کے بارے میں گواہی دیں ان کی گواہی دو آدمی دو دو گواہوں کے برابر مانی جائے تنہا کی گواہی دو کے برابر اس کو کہتے ہیں سچا سچا مومن میرا محترم دوست بزرگوں اس لیے میں عرض کر رہا کہ اصل میں ہم ایک طرف دیکھتے ہیں تمام مادی شکلیں ایک طرف دیکھتے ہیں دین اور دین دروازے فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کیا کریں اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے وعدے پر یقین لانے کے لیے تمام مادی شکلوں کا سب سے پہلے انکار کیا جائے اس لیے کلمہ کا پہلا جز ہے اللہ کے غیر کا انکار کلمہ کا پہلا جز ہے کہ تمام شکلوں کا انکار کرو اللہ کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کے انکار سے ہی اللہ کا تعارف کروایا ہے توجی اسی کو کہتے ہیں توجی اس کو کہتے ہیں کہ رخ اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات کی طرف پھر جائے اللہ رب العزت امتحان کے لیے ایسے حالات لاتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ, کہ یقین یقین کہاں تک بنا ہے یقین کہاں تک بنا اس کے لیے وہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں کہ ان کے ان کے ان کے ایمان کو جانچنا ہے کہ ایمان کتنا سیکھا ہے چنانچہ جب جبرائیل توپ کے اندر داخل ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا تھا وہاں وہاں اپنے ساتھ پہاڑوں کے اور سمندر کے فرشتوں کو لے کر کہ فرمائیے کیا حکم ہے آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو میرا اما علی کا خلا ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے کہ اچھا آپ کو ہاتھ میں ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے تو ہدایت میں کہ اللہ سے کہیے کہ اللہ سے جب کہوں جب اللہ اللہ نے حال سے بے خبر ہو جب سب کچھ حالات ان کی طرف بلانے ان کے معاشرہ کا انکار کرنے کی وجہ سے ہیں تو ایسے ایسی ہدایت کو کیا خبر کروں جس کے حکم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں اس سے کہوں کہ یہ ہو رہا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو حکم براہ راست دیا قلنا یا نارو کونی بردم و علیہ ابراہیم کہ اللہ نے آپ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا ہے کوئی سبب اللہ نے آپ کے لیے استعمال نہیں فرمایا کیونکہ اللہ کی ذات سے براہ راست استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے اللہ کی ذات سے وہ استفادہ کر سکیں گے جو اپنے اللہ کے درمیان کائناتی نقشوں کو یہ کائنات نقشے کیا جو اپنے اللہ کے درمیان اللہ کے غیر کو ذریعہ قرار نہ دیں وہی اللہ کی ذات سے استفادہ کر سکتے ہیں میرا عزیز دوست بزرگوں سمجھنے کے لیے میں ذرا آسان حل کر دوں کہ چار اسباب ہیں ایمان کے سیکھنے کے لیے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو اس کی عظمت کو اس کی بڑائی کو اس کی توحید کو یعنی روزانہ کا وظیفہ ہے روزانہ کا کام ہے کہ روزانہ کی ملاقاتوں کا مقصد ہے دو نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرنا اس کی حکمت اس کی ضرورت ہی وہی ہے کہ تم ایک نماز کے بعد سے علی نماز کے درمیان کا وقت گشت و ملاقات کے لیے فارغ کر رہے ہو وہ اگلی نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہو میرے محترم عزیزوں میں درمیان میں بات عرض کروں ماراسا اندلالے نے مال احساس کی وفات کے بعد جو پہلے رمضان کیا اس میں تمام کام کرنے والوں کو ایک خط لکھا اور اس خط عجیب تحریر حضرت کی ہمارا معمول ہے کہ ہم رمضان مبارک سے پہلے وہ تحریر سارے صوبوں کو سارے ذمہ داروں کو بھجواتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں کہ آیا رمضان کا مہینہ یہ محض خلوت اور عبادت کے لیے ہے یا اس مہینے میں دعوت کا عمل باقی مہینے سے زیادہ مؤثر اور اللہ کی طرف سے تائید لیے ہوئے ہیں چنا سے اس میں جو لکھا ہے کام کرنے والوں کو کہ امت اس محنت کو محض کلمہ نماز صحیح کرنے کی تحریک سمجھ رہی ہے اس لیے اس کام کو اہمیت نہیں دیتی امت اس کام کو محض کلمہ نماز صحیح کرنے کی تحریک سمجھ رہی ہے اس لیے اس کام کو اہمیت نہیں دیتی حالانکہ دعوت کا مقصد اپنے کلم نماز کے اندر نور اور جرا پیدا کرنا اور تمام اعمال کو سخیت کے بجائے دعوت کے ذریعے سے حقیقت پر لانا اور ان کے اندر نور اور جرا پیدا کرنا یہ گشت اور ملاقاتوں میں دعوت دینے کا مقصد ہے کہ جس سے اس دعوت کے ذریعے ہمارے اعمال سفید کے بجائے حقیقت اختیار کر لیں اور تمام اعمال کے اندر نورانیت اور روحانیت پیدا ہو جائے یہ ہے دعوت کا مقصد امت اس کام کو صرف کلو و نماز صحیح کرنے کی تحریک سمجھ رہی ہے اس لیے اہمیت نہیں دے رہی وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کام کو وہ کریں جن کا کلمہ نماز صحیح نہیں ہے تاکہ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ اعمال سیکھ لیں جب سیکھ لیں تو پھر اس محنت کی اس محنت کی کیا ضرورت ہے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دو نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرنا گشتوں کے لیے اس کی حکمت اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام مادی شکلیں جنہوں نے اعمال کو مغلوب اور بے اثر کیا ہوا ہے ان تمام مادی شکلوں کا انکار کرتے ہوئے آؤ نماز کی طرف تاکہ یہاں بھی تو اللہ اکبر کے ہے تو اس سے پہلے ان تمام بڑوں کی چھوٹائی بیان کر چکا ہو کہ یہاں اب تک کہنے کہنے تجھے اللہ کی بڑائی کی حقیقت معلوم ہو ورنہ جو شخص دو نمازوں کے درمیان اللہ کے غیر کو بڑا کہتے ہوئے اب آیا ہے نماز کی طرف اس کو اللہ اکبر میں اللہ کی کبریائی کی حقیقت اور اس کا تاثر اور اس کے غیر کی چھوٹائی کا یقین یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے جب وہ اس نماز سے پہلے گشت میں اللہ کی برائی کو بیان کر کے نہیں آیا میں کیا عرض کروں میرے دوستوں ہم تو یہ سمجھ رہے کہ گشت بے نمازیوں کو نمازی بنانے کے لیے ہے آ گئے تو ان کا بھلا ہے نہ آئے تمہارا کیا نقصان ہے خوب سمجھ لو اس دعوت کے دینے کا میری اپنی ذات سے میرے گشت سے کیا تعلق ہے میرے یقین کی تقویت اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کا کیا تعلق ہے خوب سمجھو میں از کا کا پہلا سبب یہ ہے ایمان کے سیکھنے کا کہ اللہ کی بڑائی کو اس کی قدرت کو اس کی توحید کو خوب بیان کرو کیونکہ تمام نیکے کا مدار توحید پر علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کے علم سے فراغت ہو سکتی ہے کیونکہ احکامات کا علم بزاد مقصود نہیں ہے میں عید سنی کر رہا ہوں نے لکھا ہے کہ احکامات کا علم بذات مقصود نہیں ہے احکامات کے علم تو عمل کے لیے ہے نماز کا علم حاصل ہو گیا ہے نماز کے علم جو فراغت ہو گئی ہے نماز اس طرح پڑھو زکوٰۃ کا علم حاصل کر لیا ہے زکوٰۃ اس علم کے مطابق دو روزہ کا علم حاصل کر لیا ہے روزہ اس کے مطابق رکھو حج کا علم حاصل کر لیا ہے حج اس کے مطابق کرو کہ احکامات کا جو علم ہے وہ بذات مقصود نہیں ہے احکامات کا علم تو عمل کے لیے مقصود ہے لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا یہ بزاد مقصود ہے یہ بزاد مقصود ہے بجائے خود مقصود ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مومن کو کبھی فراغت نہیں ہو سکتی کیونکہ توحید کو بیان کرنے کے بقدر اعمال کے اندر تو اعمال کے اندر نورانیت اور اللہ کا قرب پیدا ہوگا یعنی جو اللہ کے غیر کو بول رہا ہے اس کی نماز میں اللہ کی ذات کا استحضار کیسے ہو جائے اس لیے میں کرا کا گا پہلا سبب ہے ایمان کے سیکھنے کا یہ دوسرا سبب یہ ہے بلکہ یہ جاننا چاہیے کہ قدرت قدرت کیا ہے ہم قدرت کے نقشے میں سمجھ رہے ہیں قدرت اللہ کی ذات میں ہے زمین میں آسمان میں چاند میں سورج میں ستاروں میں نبیوں میں ولیوں میں کسی میں قدرت نہیں ہے جتنی شکلوں کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں ان شکلوں میں قدرت ہونے کے یقین ضرور سے دوڑ رہے ہیں قدرت اللہ کی ذات میں ہے یہ سارا نظام تو قدرت سے بنا ہے قدرت کے تعارف کے لیے میرے محترم دوست لوگ بازیز ہو ایک راستہ ہے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا احکامات ایک راستہ ہے کائنات کائنات ان کا راستہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے جو اللہ کو نہیں مانتے کائنات ان کا راستہ ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے اللہ کے ذات خیال اٹھانے کا راستہ اس کے احکامات ہیں خود سمجھنا چاہیے جتنے کائناتی نقشے ہیں یہ ہمارے اللہ کے درمیان ذریعہ ہرگز نہیں ہے ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اللہ کو ذرائع بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اللہ یہ ذریعہ ہے تو کرنے والا ہے یعنی ایک مسلمان کا یہ کہنا کہ آپ اسباب کی لائن سے اپنا کام پورا کر لیجیے پھر اللہ سے کہیے کرنے والی بات اللہ کی ہے ایک مسلمان کا یہ کہنا کہ آپ ظاہر کوشش کیجیے کرنے والی بات اللہ کی ہے تمہیں کتنی غیرت کی اور شرم کی اور کتنی یعنی اللہ کے ضابطے کے خلاف بات ہے کہ مادی نقشے بنانا انسان کا کام اور کام بنانا اللہ کا کام میرے محترم دوستوں بالکل بغیر کسی شک اور اشکال کے یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ مادی نقشے تیار کر کے اللہ پر چھوڑ دینا یہ غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اسے مسلمان کا کوئی کمال نہیں اور اس پر مسلمان سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں کتنی غیرت کی شرم کی بات ہے کہ ہم اللہ کا مادی نقشہ بنا کے پیش کریں کہ اللہ میں نے اپنی کوشش کر لی ہے ظاہری اب تو کرنے والا ہے کتنی حیرت کی بات ہے کہ کس چیز پر اللہ نے مسلمان سے وعدہ نہیں کیا یہ ان طاقتوں کو ان قوتوں کو ان ناد نقشوں کو بنا کر اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یعنی بالکل سراہدا اس کرا اس کو اس کو یعنی ٹھنڈے دماغ سے اور دل کی گہرائی سے سوچو اس کو ہم سب کے سب یہ سمجھتے ہیں کہ نظام عالم اللہ کی سنت ہے یہ سوچنا بالکل غلط ہے نظام عالم اللہ کی سنت نہیں ہے بلکہ اللہ کا دین اللہ کا دین یہ اللہ کی سنت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں کامیابی ناکامی کے جو ضابطے طے کیے ہوئے ہیں قیامت تک وہی ضابطے چلیں گے نظام عالم اللہ کا ضابطہ نہیں ہے اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے کامیابی یا ناکامی غالب ہونے یا مغلوب ہونے کا جو فیصلہ ہوگا وہ ضابطے کے اعتبار سے ہوگا اسباب کے اعتبار سے نہیں ہوگا کائنات کے اعتبار سے نہیں ہوگا زمین سے غلے کا اگنا آسمان سے بارش کا برسنا عورت سے بچے کا ہونا یہ یہ تو اللہ کی مشیت ہے اور یہ اللہ کے تعارف کے لیے اس کی قدرت کا مظہر ہے خود سمجھنا چاہیے اس کو یہ اللہ کی قدرت نظام عالم اللہ کی قدرت کا مظہر ہے ہم نے اپنے اللہ کے درمیان اس نظام کائنات کو بنانا اور بنا کر مسلمان کا یہ کہنا ہے کہ اب اللہ سے امید رکھو میرے محترم دوست لوگوں بالکل صاف بات ہے اگر اللہ کا کائناتی نقشوں کے بننے پر اپنے بندے سے وعدہ ہوتا تو لوگ کائناتی نقشوں میں کسی خسارے میں کسی نقصان میں نہ جاتے سو فیصد کامیابی ہوتی کیونکہ اللہ وعدے خلاف نہیں ہے ہماری دعوت یہ ہے کہ قدرت وعدوں کے ساتھ واضح حکموں کے ساتھ اسباب کے ساتھ خدائی کی قسم قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں وعدہ بھی نہیں اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں پھر بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ تم سبب بناؤ پھر اللہ سے دعا کرو سنو دھیان سے اسباب بناؤ اللہ سے دعا کرو میرے بزرگ کے دوست دعائیں اسباب کی تکمیل پہ نہیں حکم کی تعمیل پر قبول ہوتی ہیں ہم دعا مانگتے ہیں اسباب کی تکمیل پر سب برا ہو گیا اب اللہ سے مانگو کتنی اللہ کو غیرت آتی ہوگی کہ بندہ میرے پاس وہ چیز لے کر آیا جس پر میں نے اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا اور اس چیز سے یعنی غفلت میں پڑا ہوا ہے جس پر میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے اس لیے خوش سمجھ لو کہ قدرت وعدوں کے ساتھ وعدے حکموں کے ساتھ یہ ہے یہ اللہ کا ضابطہ ہے نظام عالم اللہ کا ضابطہ نہیں ہے میرے دوستوں ہمارے ایک دوست ایک عزیز ہمارے ان کو اولاد نہیں ہوتی تھی ایک غیر مسلم ڈاکٹر کو دکھلایا بڑا ماہر تھا اس نے سارا علاج کر کے سارا چیک اپ کر کے یہ کہا کہ آپ میں کوئی کمی نہیں ہے اب تو اوپر والے کے حکم کی گیر ہے بس یہ غیر مسلم ہندو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ کوئی کمی نہیں ہے میں نے کام پورا کر دیا ہے اب اللہ پہ اب اس نے کہا غیر مسلم ہندو نے کہ اب اللہ پہ چھوڑ دو وہ کرے گا مجھے یہ حیرت ہوئی میں بیٹھا ہوا تھا ہائے ہائے مجھے یہ حیرت ہوئی میں نے کہا ایک غیر مسلم یہ کہہ رہا کہ ظاہری اسباب پورے ہو گئے ہیں اب اللہ پہ چھوڑ دو میں کہا ایک مسلمان بھی یوں کہو کہ ظاہر صاحب پھر ہوگا اللہ کے چھوڑ دو تو اب مسلمان میں غیر مسلم میں کیا فرق رہا ہم یعنی اللہ کو کیا چھوڑیں مسلمان اللہ پر اسباب بنا کے چھوڑ دیں میرا یہ سور ہم نے دعاؤں کو جوڑا ہوا ہے اسباب کے ساتھ اللہ نے دعاؤں کو جوڑا ہے عبادات کے ساتھ اياك نعبد واياك نستعين اي الله تیری عبادت تجھ سے مدد سیدھا راستہ ہے اور صاف ہم مدد مسنون مصنون دعا قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں مصنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں اس لیے میں دوستوں یہ ہے ایک کہ ایک سبب کہ اللہ کی قدرت کو سمجھو قدرت کیا ہے کہاں ہے کہ قدرت اللہ کے ذات میں ہے اور وعدوں کے پورا ہونے کے کے اسباب اور اس کے اس کے اس کے اور اور اس کی شرائط وہ اللہ کا دین ہے مادی شکلوں کا بننا نہ بننا اس پر اللہ کے وعدوں کے پورا ہونے کا اس سے خدا کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا سبب یقین کی تقویت کا اور ایمان کی کی ترقی کا وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ صلاح السلام کے ساتھ اللہ کی جتنی غیبی مددیں ہوئی ہیں ان کے واقعات کو بار بار سننا بار بار بیان کرنا یہ دلوں کی تصدیق اور دلوں کے جمانے کا دلوں کے جمنے کا سبب ہے یہاں اندازہ کیجیے کہ اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پچھلے نبیوں کے واقعات اس لیے وہی کر رہا ہے تاکہ آپ کو دل میں جمع پیدا کریں نقص علیہ کا رسول نام صبح الحادت کہ نبی جی ہم آپ کے دل میں جمع پیدا کرنے کے لیے آپ نبی کو واقعات یہی کر رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین آپ کے توکل آپ کے تعلق مع اللہ آپ کے اپنے کام پر بصیرت آپ کے اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیا اس کا کیا معیار اور اس کی کیا سطح ہوگی اس کے باوجود اس کے باوجود اللہ رب العزت آپ پر پچھلے نبیوں کی مدد اور مصیبت کو آکات کر رہے ہیں کہ نبی جی لا کا تقلب لگائیے گا فروزل البلاد کہ نبی جی آپ کو ان کا ملک میں پھرنا یا آپ کے کام کے خلاف کو کرنا یا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے آپ تو ان ساری ملیوں مشرقوں کا یقین رکھیں جو آپ سے پہلے ہم ہم ملیوں کے ساتھ کر چکے ہیں تو اندازہ کرو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یقین اور توقل کی سطح کے باوجود آپ کے دل کو ان حالات میں جمانے کے لیے اللہ آپ پر نبیوں کا واقعات نہیں کر رہا تو میرے اور آپ کے لیے زمانے میں ان واقعات کا بیان کرنا کتنا ضروری ہوگا ہم سب یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ گزری ہوئی تاریخ ہے اس کے بیان کرنے کا فائدہ سے کہانیاں من گھڑت چیزیں چونکہ مجھے ایسا فرماتے تھے کہ جو بات مقصد سے ہٹی ہوئی ہو وہ قانون کی عیاشی ہے میرے محترم دوستوں ہمیں ہر ممکن اصل کی طرف اور ہر وقت اصل کی طرف چلنا چاہیے انبیاء علیہ السلام کی غیر مدد کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ دلوں کے جماؤں کا سبب ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کس طرح کی ہے نمرود کے خلاف اور فرعون کو اللہ نے کس طرح غرق کیا ہے علیہ السلام کے مقابلے میں اس لیے جو غور کرنا چاہیے وہ تمام مدد نصرت اس زمانے کے ساتھ نہیں ہے میں بس سے میں سب درج کروں کیا ایک تاثر یہ ہے کہ اس زمانے کی باتوں میں کیا فائدہ وہ تو گزر گیا